سامان بنا عزیزان گرامی مثبت آراز شریف اور نسبت اور یا کرام کرام نارو دے اور ولی نہیں باندھا جنہ چیز مخالفت حق دے پیچھے مخالفت نفس نہ اس پر بالکل تمام عوام خواص مسلمین کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالی دے ولی خاص ان کے ہر مومن ولی ہوتا ہوگا لیکن وہ ولایت عامہ ہے ولایت خاصہ جنہوں کہ جی وجہ اندر نو اللہ دا پیارا بندہ اللہ کا ولی بندہ اللہ عاشق بندہ اللہ کا محب بندہ یہ خاص نام جس بنا تے ملتے نے اور سڈے مسلمان لوگ جنو ولی سمجھتے نے اس لیے بنتا ہے موافقت حق دے وچ مخالفت نفس کامل جس لیے کرد اس لیے وہ کامل نہیں یہ مطلب ہے دو چونو گزرنا پہنتا ایک حق دی موافقت ایک نفس دی مخالفت نفس دی مخالفت کرے حق دی موافقت نہ کرے تو وہ جوگی ہوتا ہے ہندو جوگی یہ کام کرتے ہیں نفس دی مخالفت کر ہیں لیکن موافقت حق سے معذوم آتے ایمان دی دولت تو محروم آتے ہیں جنت جان تو تھا محروم آتے ہیں چاند روحانی کمالات جوگیاں نو مخالفت نفس نال مل جاندے ہیں لیکن ولایت نہیں لابی ولایت لبن آستے توجہ ذرا ولایت لبن آستے دو میں چیزاں ضروری ہیں ادھر موافقت حق ہوئے ادھر مخالفت نفس ہوئے میرے خیال مخالفت نفس اور موافقت حق دا جڑا تقابل میں کر رہا ذرا وہ محض ایزا واسطے وضاحت کرنا ہے ورنہ حق کی موافقت مخالفت نفس کے بغیر ہوتی نہیں مخالفت نفس چ گزرنا ہے تو اللہ کہ اللہ شاہ نہ نے جنا ہے وہ نفس دی بری خواہشات دا مخالف سراسر نفس دیا دو ہی خواہشاں ہوں بری ہوں ایک جائز ہوں نجائز خواہشاں جائز خواہش نجائز خواہشاں جہاں نفس دیا ہوں دی مخالفت فرض تو لے کے فرض تو لے کے مستحف تک جی جی نجائز خواہش دا درجہ ہوئے گا اوے اوے او دی مخالفت کا درجہ ودتا کٹتا جانے گل سمجھا نہیں تو مخالفت نفس جیڑی ہے بعض اوقات فرض ہوتی بعض اوقات واجب ہوتی ہے اوقات سنت ہوتی اگر ہوئے جائز خواہش تو اتباع بھی اجازت ہے اجازت ہے پسند نہیں وہ مخالفت کر جائے جنہ کرے گا نا جائز کے اندر بھی کرے گا تو درجہ ولایت کہ اس مقام تے پہنچ جائے کہ وہ جائز خواہش ہے نا اسی طرح نکاح شادی جائز خواہش ہے نکاح شادی تو مراد بجا مہارت نکاح شادی تو سنت ہو گئی لیکن جنسی خواہش پوری کرنی اس نہ دینا شریعت پاک نے جائز رکھی لیکن اس تو اللہ دا ولی اینا ایک نکل جاندہ ہے کہ یہ خواہش نفس کی خواہش سمجھ کر یہ خواہش نفس کی خواہش سمجھ کر پوری نہیں کرتا اس خواہش کو وہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ پھر وہ عمل بھی کھان پی تک بھی محل اللہ رضا واسطے رہ یہ من ہے جڑا حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا فرمایا مسلمان تو بعد میں اپنی گھر والی دے نیڑے اپنے نفس واسطے نہیں گیا میں صرف اور صرف اللہ دے محبوب دی سنت آ سمجھ تھے جا مطلب ہے انہوں نے اپنی خواہش دا کلا کما کر لیا سی اور واقعی محبت جس نے کامل ہو جاتی پھر کسی محبوب تو سوا کسی پاسے دھیان قدم پھر تو جو بھی دیکھنا ہے وہ محبوب پاک دی نسبت نال ہی دیکھنا پہنتا تا محبت جا پوری ہوتی سمجھ آئیے تو عزیزم اللہ ولی مخالفت نفس ساتھ کر جائز کہ جہیا ہوں انہوں بھی چڈ جا کہ میں شرک چ مبتلا وا ہاں۔ میں شرک چ مبتلا وا ہاں۔ میں اپنے نفس نو اس دے نا اپنا خیال تا کر کے حضرت سیدنا ابو العباس مارا رضی اللہ تعالی نو آپ فرما دین اگر میرے دل ایک لمحے واسطے اللہ تو سوا خیال کسی دا گزرے میں آپ نو مشرق شمار تمام اولیاء یہ اولی خود سمجھدار لوگ بیٹھے ہو آدھے نے فنا ہو گیا فنا فلا ہو گیا مقاب بلا ہو گیا فنا فلا کا یہ مطلب ہوتا ہے ادھر اپنی خواہشاں ختم ہو گئی ادوے حکم چ تو فنا فلا ہو گیا ہی سفت شانا ہی حکم دل چی سفت شانا ہی رہ گئی تو پھر بقا بلا ہو گیا یہ دونوں گزرنا پہن تا جا کے ولایت تمام ہوں خاص ملتی تو یہ مطلب یہ نکلیا کہ ولی واسطے ضروری ہے خواہشہ نفس دی مخالفت تتا منگتا ہے ٹھنڈا دینا ٹھنڈا منگتا ہے تتا جسل وہ منگتا ہے جاگے چ رہو وہ کہنا کلیا رہنا جسل کہ کلیا رہو وہ کہنا جاگے چ رہنا ایک مخالفت دے اتر پہ کیوں نفس ہے اللہ دے مقابلے بچ. نفس اللہ دے مقابلے شیخ اکبر کی وہ گل یاد آ گئی آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے جدو نفس نو بنایا او بنا کے اللہ نے پوچھا دس میں کون ہوں من آنا اللہ نے فرمایا نفس نو دس میں کون یہ سکو آخیا تس میں کون نفس کہ رب نو تس میں کون اس آخیا چنگا میں پوچھ لینا تین اس ذات نے ستر ہزار سال بخ دکھ بخ دے دکھ دے سمندر چ پا دفس جدو کڈیا پوچھا بندہ کتا توجہ ہے تو عزیزم ولایات خاص جنو کہندے جے وہ نہیں لبھی مخالفت نفس اور موافقت حق تو بغیر تو یہ عرص اللہ دے ولی دا عرص یقیناً وہ مخالفت نفس دے مرحلے بچوں بھی گزرے نے موافقت حق دے مرحلے بچوں بھی گزرے نے تا جا کے نے مقام حاصل کیتا ہے اللہ جل شان ہو دی سچی دوستی دا تو عزیزم اس مناسبت میں جناب دے سامنے جڑا موضوع ارض نا وجہ مناسبت جناب نو معلوم ہو گئی کس مناسبت میں اس موضوع کا انتخاب کرن لگا جڑا پیش کرن لگا کہ اور سے کری اور ولی نہیں بنتا مگر مخالفت نفس موافقت حق کے ساتھ جب اس کے بغیر نہیں بنتا تو ہوں ناچیز کا موضوع یہ ہونا ہے جڑا بیان کرنا ہے الوحیت نفس کا فتنہ سبحان اللہ یہ تو سب واسطے نمی شاید الوحیت نفس کا فتنہ نفس دے خدا بنن دا فتنہ نفس دے معبود بنن دا فتنہ اللہ دے مقابلے آن دا فتنہ اے موضوع الوحیت نہ ایک ہے الوحیت حق ایک ہے الوحیت نفس یہ شرک ہے وہ توحید ہے لوہیا کے حق توحید ہے کہ حق ماں الہ ہے الہ حق ہے یہ توحید ہے الوحیت نفس نفس الہ ہے یہ شرک ہے لیکن یہ شرک ایک عجیب ہے کہ سابقہ تاریخ میں یہ شرک نہیں ہوا سابقہ تاریخ مشرق ہے سن یہ شرک نہیں سی ہوا آپ کو الہ سمجھنے کا یہ شرک اس نئے دور کا نیا فتنہ ہے پہلا شرک کوئی بتا نو پوجتا سی کوئی کسی نو پوجتا سی غیر نو پوجنا گل سمجھنا خیر اللہ کو پوچھتے تھے تو تھے اللہ کے علاوہ غیروں کو پوچھتے تھے مشرق تھے لیکن آپ نو پوجنا آپ نو الہ سمجھنا یہ پہلے نہیں ہوا یہ نئے دور کا نیا فتنہ ہے اس کو کہتے ہیں فتنہ الوحیت نفس قربان جاوا قرآن عظمت تو کیونکہ قرآن مجید رہندی دنیا تک آخری کتاب ہے جامع کتاب ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے آپ کے بعد رسالت کے سلسلے بند ہو گئے تو قرآن مجید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فتنے جن کا پہلے ظہور نہیں تھا بعد میں ہونا تھا حضور نے ان کی ان کی بھی نشان فرما دی اور پہلو ہی دس چڈیا محبوب نے کہ میری گلا پہلی بار ہی سنو گے انوکھیا گلا ہی سنو گے ان شاء اللہ رحمان تین مکھن کڈ کے دیا گا اللہ اللہ اکبر سبحان یار آن دا حق داؤن تک بار تحقیق جی. علامہ مولانا فضلہ میں چیسا صاحب محمد شفیع چیشتی صاحب خواجہ محمد شفیع چیشتی صاحب تو ہے تو کی نام ہے الوحیت الوحیت نفس کا فتنہ آپ کو خدا سمجھنے کا فتنہ یہ وہ فتنہ ہے جس کا ظہور پچھلی صدیوں میں نہیں ہوا یہ نیا ہے یار چشتی انج بھی ہوں ارے میرے بھائی میں تو انوال کی تھی قیامت تک فتنے نت نوے تو نوے روح پہ جاؤ گے لیکن قرآن و حدیث نے انہوں نے نشان دہی انہوں نے آتا پتا پہلو در چڈیا کئی فتنے ایسے جڑے ظاہر نہیں سن ہوئے کئی احوال ایسے کئی احوال ایسے جڑے ظاہر نہیں سن ہوئے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ نے انہوں دے بارے کلام فرمائیے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف دس دیتا کہ انہوں دی تفسیر تعویل حال آئی نہیں یعنی آیات کئی آیات نے آیات دا مانا مطلب جڑا ہے نا اس معنی مطلب دا مصداق اور معنی مطلب دا مظہر جڑا ہے وہ ہلے نہیں آیا ظہور بعد چ ہونا ہے یہ حضور نے ایک ترمزی شریف دی حسن روایت نے فرمایا یعنی یہ نہ سمجھا جی کہ جو قرآن و حدیث آیا ہے اس کی جو قرآن و حدیث نے جنہ جنہ چیزاں دے متعلق ارشاد فرمایا ہے وہ ساری پچھلے دور ظاہر ہو گئی نے نہ قیامت تک کچھ آنا ہے اور قرآن مجید نے وہ اشارے گلا پہلو کی لیکن وہ مظہر بعد ظہور بعد چنا ہے ظہور بعد چنا ہے مسداق وہ بعد چنا ہے اور اس چیز دا ثبوت اس شہر دا ثبوت ترمزی دی حسن روایت پڑھ کے جناب نے سنا یعنی جیڑی حدیث جنہ تو دلیل قائم کیتی جاندی ہے اور جنہ تو دلیل لئی جاندی ہے یا صحیح حدیث ہوندی ہیں یا حسن ہوندی ضعیف نو پاس رکھیا جاتا ہے اللہ بوقت ضرورت سمجھ آئی کہ نہیں ہے تو کیونکہ صحیح اور حسن تو میں حسن حدیث پیش کروں گا جنہوں امام ترمزی نے حسن فرمایا ہوں دیکھو آیت کریمہ کتاب التفسیر دے اندر امام ترمزی اس روایت نو لے آد قرآن مجید دے اندر ہے قل هو القادر سبحان اللہ علی ان يبعث علیکم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم محبوبہ فرما دے اللہ تعالیٰ نے بھی طاقت اور قدرت حاصل ہے وہی ہے جو قدرت یہ رکھتا ہے کہ تم پر عذاب اوپر سے دے دے یا نیچے سے دے دے تو آنے پیران دے تھلیو عذاب آ جاوے یا سرن تو آ جاوے یہ قرآن مجید فرقان امید دی آیت کریم ہے فیل مانا مطلب ڈال دینا وا فرما دے بابو قدرت رکھتا ہے اللہ ہی قادر ہے اس بات پر تم تم پر عذاب لائے اوپر کی طرف سے یا نیچے پاؤں ملتا اترتے ارجو کے تھلو آ جائے اداب اتو جائے دو روایت آئی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس لیے یہ آیت مبارک پڑھی ہے دو روایت آئی نے حضور نے فرمایا اللہ میں اعوذ چھ پروردگار میں تیری ذات دی پنا لینا میں اس عذاب تو دوسری روایت جایا ہے لفظ پڑھن لگا اما انہا کائنت ولم یات تاویلھا بعد حضور نے فرمایا اے عذاب آنا ضرور ہے لیکن حال ظاہر نہیں ہویا سبحان اللہ آنا ضرور ہے لیکن حال تک ظاہر نہیں ہوا میرے دور تک نہیں صاحب دور تک نہیں حضور نے فرمایا یہ بعد چنا ہے بعد چنا ہے معلوم ہوا کئی آیات ایسا نے جنہ نے مانا مطلب دا ضرور بعد چھوڑا ہے اور میں دسنا وا اس دور کے اندر کم ہوا ہے بم اتو برستے نے بمب تھلو پڑ رہے اتوں برستے نے سرا دے اتوں برستے نے پیروں کے تھلے دب جانے نے اتو ٹرد ہاں، ٹینک اڑ گئے بندے اڑ گئے تھلو بھی آداب آیا اتو بھی آداب آیا سن کے جا مدینے تاجدار فرمایا کائنات ولم یات تاویلھا بعد حضور نے فرمایا یارو ہوتے ضرور ہیں نا ان دا عذاب یقینا ہونا ہے لیکن حالے تک فرمایا دا ظہور نہیں تاویل تفسیر دی حالے نہیں اے دا مظہر حالے نہیں ہویا ظہور دا بعد چونا ہے اس کے دا بعد چونا ہے اور اسی طرح یہ سجنا کے بعد چ ہونا کے ظاہر ہویا ہے کہ اللہ پاک معافی دے حالے پتہ نہیں اور سورتاں اتوں دے تھلے عذاب دیاں ہور شکلاں سورتاں کیڑیاں پیاں ہون گیاں جڑیاں قدرت نے لے اونیاں نے ایک صورت اے ہوئی ہے ایک صورت کائنات وچ ویکھ رہیا ہے عذاب اتوں دے تھلے آ رہے نے یہ ہوئی عذاب نے میں ایتھے زیادہ وقت نہیں صرف کرنا جاندا صرف یہ دسنا جاندا وا میرے نبی نے سچ فرمایا کئی ایسے میں دعویٰ کیتا سی کئی آیات ایسیاں نے جنہاں دی تفسیر تعویل جنہ کا ظہور ہوا نہیں سی پچھلیا سدیا بعد ہونا ہے یا اج ہونا ہے قریب قریب ہونا ہے ہوندیا رہنا ہے اس لیے نہ سمجھا جی ہر آیت کا مطلب پیچھے ظاہر ہو گیا ہے نہ کبھی کوئی صورت نہیں سی آئی یہ اسی طرح دے بھی ہے لم یات تعویل ہا بہدو ابھی اس کی تفسیر نہیں آئی وہ آیت کریمہ کیڑی دو صورتاں مبارک جائی سبحان اللہ رضاف نال بولو سبحان اللہ وہ مبارک صورتاں وچ جو بیان آیا ہے ایک چاہے افرائی تا ایک چاہے ارائی تا اور آئی تا افر میں پڑھی بیٹھا جی پہلے جناب نے سنائی ہے افر آئی تا من اتخل الہ ہوا اللہ فرما ہے محبوبہ کیا انہوں نے آئی کیا انہوں نے آئی جڑا اپنے نفس نو خدا بنا ہے اللہ محبوبہ انہوں نے آئی میں تے آکھاں گا افرائیتا اور آرائیتا یہ شروع اس لیے ہونا اس بات کا اشارہ لا کہ محبوبہ وہ باطنی نظر نال تو ویک نہیں ہے لیکن ظاہر تیرے اگے حالے نہیں ہویا کائنات وہ بندہ جڑا ظالم اپنے آپ دی پوجا پاٹ کرے جڑا آپ الہ منے خدا اپنے نفس دی خواہش نو خدا جڑا بناوے محبوبہ اُن تو ظاہری اک پاک نال ویکھے آئی یعنی تیرے سامنے ظاہر ہویا ہے مطلب کی کہ تیرا دور حالے اے ہو جائے لوکاں تو خالی ہے جڑے نفس دی پوجا کر دے اور اگر یہ کہہ بھی دیا جائے تو اس وقت بطور نمونہ کوئی ایک کدا بندہ کچھ چاند لوگ اس لیے ہونے نے لیکن کثرت بعد تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں سنگیو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح بھی ہوں اور زیادہ کرینے قیاس یہ گل لگتی ہے کہ اوی ہی ہونا چاہیے کوئی مثال نمونے کے طور اس لیے وکھا دینا لیکن وہی کسرت بعد ہونی وفرت بعد ہونی زیادہ بعد ہونا تحریک کے طور سے بعد کسی شہر کا چلنا یہ ہو سکتا ہے سمجھ نہیں آئی نہیں کہہ لو اللہ فرماندہ ہے ہوں عجیب گل ہے اللہ فرماندہ کیا انہوں نے دیکھی آئی کیا انہوں ویکھیا ہی وہ جیڑا بندہ اپنے آپ نو خدا بنائی بیٹھا اپنی خواہش نفس نو کتے دو گلا نے توجہ کرا ایک سی آپ نو خدا لوکاں دا بناندا وہ فرعون سی فرعون تے نمرود آپ نو خدا بنا سن لوکاں دا یعنی اپنی اطاعت کرا سن اللہ دے مقابلے وچ ایسے لوگ آئیں گے کہ جو اپنی پوجا شروع کر دیں گے خدا کے مقابلے میں اپنے نفس کی اور اپنے آپ کی اپنے خواہش کی مانیں گے خدا کے مقابلے میں اپنے ارادے کے پیچھے چلن گے اور سمجھ گے یہ حق ہے سڈا کہ اصا خود اپنی خواہش اپنے نفس اپنے ارادے اپنی مرضی اپنا رہبر بنا کے چلائیے خدا پچھو چلیے اور اگلی گل لفظ لفظ بڑے عجیب نے وہ اب اللہ اللہ علم اللہ فرماتا ہے علم علم پر اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا علم کے ہوتے ہوئے اللہ نے علم کے ہوتے ہوئے گورا یہ مطلب یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک تو وہ ظالم اپنے نفس کا پجاری ہوگا دوسرا اس کو علمی سند دے گا یعنی کیا مطلب ایک تے آتے گا کہ میاں چلو ہی اپنے ارادے نفس دے پیچھے خدا کیا ہوتا ہے چھوڑو رسول کیا ہوتا ہے دین کیا ہوتا ہے اسلام کیا ہوتا ہے انسان کو آزاد ہونا چاہیے ایک تو اپنے نفس کا پجاری بنے گا دوسرا اس کو جرم نہیں سمجھے گا اگر جرم سمجھے پھر تو مسلمان ہے پھر تو فاسق ہے ظالم ہے ہمارے جیسا فاسق ظالم بندہ جو اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے چلنا ہے لیکن جرم سمجھتا ہے ظلم سمجھتا ہے آخر نا میں خدا دا حق مارتا پھرنا یہ حق خدا دا بنتا ہے وہی اطاعت ہونی چاہیے میں اپنے نفس کے پیچھے چلا رہا یہ مومن ہے حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چیشتی صاحب للکار ہے للکار ہے للکار ہے ہے للکار حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چیشتی صاحب نعرے تکبیر نعرے رسال جو ہے اللہ پھر الکلام قرآن مجید فرما رہا ہے ویخیا جی جا اپنے آپ اپنے نفس اپنی خواہش نو خدا بنا لینا خدا بنا لینا آپ خدا بنا لینا اپنے آپ اپنا خدا بنا لینا اپنے نفس کی خواہش نو اپنا خدا بنا لینا اللہ اللہ علی علم اتو ظلم یہ کرد کہ اس اپنے عمل نو کی کرد انہوں سنت دینا علم دی علمیت کی صنعت دیتا ہے کی مطلب آندہ بھائی علم یہی چاہتا ہے کہ خود بھی پوجا کرو خدا کیا ہوتا ہے خدا خالق ہے لیکن ہمارے معاملات کے اندر مالک نہیں وہ داخلت کرنے کا اس کو حق نہیں ہے ہم آزاد ہیں ہم آزاد ہیں اللہ سنا فرماتا وہ تو علم سنت دینا علم کے ہوتے ہوئے اللہ نے اس کو گمراہ علم پر گمراہ کیا یعنی یہ کہو کہ علم کی وجہ سے اس کو گمراہ کر دیا وہ کون سا علم وہ پٹھا جو بھر بیٹھے بولتے نہیں جی اور اگے فرمانا ہے وختم على سمعه اودے کنا دے مور لا دتی وقلبه اللہ نے اودے دل تے مور لا دتی وجعل على بصره غشاوة تے اودی اکھاں نوں تے اللہ نے پردہ پا دتا ہے فمن يهدي من بعد الله افلا تذكروا کون ہوئے گا جڑا انہوں ہدایت دے اللہ تو بعد اللہ تو وہ کرنا تے مور مار دیتی وہ حق نو سندا ہی نہیں اللہ نے وہ دل نو گور لا دیتی وہ دل حق سمجھدا ہی نہیں اللہ نے اکھا دے اگے پردہ پا دیتا ہے وہ حق نو ویکھدا ہی نہیں اللہ افلا تذکرون اللہ فرمانا ہے وہ تو نصیحت نہیں آتی تسا میری گل کیوں یاد نہیں رکھتے یہ ظالم نو کیوں تبلیغ کر دے فرمایا انہوں کی تبلیغ کرنی جیڑا آپ خدا بنا کے میرے مقابلے بہ گیا ہے تو اتو کہندہ علم ہی یہی ہے تو جدو آخے گا علم ہی یہی ہے تو انہیں آخنا جاہل انہیں نبیاں جاہل آخیا نو جاہل آخیا علم نو جاہل آخیا آلما نظر آخر جنہیں اللہ دن پیغام والیا نو جاہل کہہ دتا کیویں ممکن ہے وہ بندہ ہدایت پہ آئے اللہ فرماند ہے انہوں تبلیغ کر کے تصا کرنا کی میری گل یاد نہیں میں جانا کہہ دتا ہے کہ ہوں جسل اس مرتبے تے پہنچ جائے گا اللہ جسل اس مرتبے تے پہنچ جائے گا کہ اپنے کفر اپنی جہالت کو اپنے اتنے غلط عقیدے کو وہ علم سمجھتا ہے وہ حق سمجھتا ہے تو انہوں کہتے ہیں عربی دے اندر جہل مرکب کا شکار مثلا ایک بندے نو علم نہیں سورج چڑھیا ہے اتو اس اپنی جہالت نو بھی سمجھے لوگ آخ میں جاننا سورج ہوں کی سورج کا چڑھنا طلوع ہونا یہی اس کا نہ چڑھنا ہے ہوں جیڑا بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ سورج کا طلوع ہونا یہی غروب ہونا ہے ان کی سمجھاؤ گے توجہ نہیں فرمائی نے آ دسو سکی ہو سمجھا سکتے ہیں کہڑی گل وہ اثر کرے گی ایک بندہ بیمار ہے ایک بندہ بیماری نو صحت سمجھے علاج کر کے بخاؤ علاج تو ادا ہی ہونا ہے جہاں بیماری نو بماری سمجھے آپ مریض سمجھے غفلت لگا فرد ہے کسی آن کے چیتا کرم ہے کسی حکیم نے دس دتا یار تین فلانی بیماری ہو علاج کرا سکتا ہے تو جس بے وقوف نے سمجھنا یہ ہوئی کہ بیماری ہی صحت ہے اور میں صحیح ہوں ارے بھائی میں صحیح کیوں ہوں کیونکہ بیماری سے آتا ہے تو ہوں وہ علاج ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا لا علاج مریض تا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما دن میں انے مادر زاد اکھاں دے چکی ہیں این مادر زاد اکھاں دے دیتی ہیں میں کوڑ والے نو صحیح کر لیا میں فل بہری والے نو شفا دے لیے لیکن جیڑا یہ دوری جہالت رکھد ہے نا ایک تے جاہل تو اتو اپنی جہالت نو علم سمجھتا ہے فرمایا اس نو ہدایت دین تو میں آج جا گیا اتنے میرے موجے بھی کام نہیں کرتے توجہ نہیں فرمائی گئی ابو جہل اسی لانت مبتلا سی تا کر کے سید لمبیا دی ہدایت اثر انداز نہیں ہو سکتی آگے جی سمجھ کے نہیں آئی قرآن مجید نے فرمایا افرائے تمن تخلا کئی ایسے بھی ظالم ہیں جڑے اپنے نفس کی خواہش ارادے کے پجاری نے پجاری نے مومن پجاری نہیں ہوں پوجا اس نے ہونی ہے جس نے سمجھے گا میں حق دیا میں جو اپنے نفس کے علاقے کے پیچھے چلنا وا خائد کے پیچھے چلنا وا میں حق دیا میں صحیح پہ کرنا وا یہ ہوئی ہونا چاہیے یہ ہوئی علم یہ ہوئی حق ہے جس نے ان بن جاوے گا اس نے وہ ظالم کدی ہدایت نہیں آ سکتا وہ آخا گے اپنے نفس دا پجاری یہ اپنے نفس دا پجاری ہے اگر ظالم سمجھے تے عقیدہ باقی ہے پھر پجاری نہیں پھر آخا گے غافل ہے غافل ہے فاسق ہے گمراہ ہوا پھر دا ہے جس ویلے اس بندے نے نفس نو پوجا نفس نو ان مننا ہے میں ہر جائز نجائز ارادہ پورا کرنا اور پورا کرنا میرا حق ہے میری اللہ بھی نہیں روک سکتا نبی نہیں روک سکتا رسول نہیں روک سکتا دین نہیں روک سکتا جہاں میرے ارادے دے پورے کرنے چ رکاوٹ پاؤں کی کوشش کرے گا وہ دہشت گرد انتہا پسند ہے فسادی ہے انسانوں کے حق مارتا ہے انسانیت اسی کا نام ہے کہ انسان کو اپنے آپ کا پجاری ہونا چاہیے اور سجنا درویز دوسرے لفظ جی، لے وہ ابلیس اس لالم کو یہ کم ہوا سی اللہ نے فرمایا سجدا کرو آدم نو فرمایا سجدہ کرو آدم نو فرشتہ سجدہ کیتا ابلی سجدہ نہیں کیتا تے ہن اے بھی نہیں آکھیا کہ میں جرم اللہ سونے غلطی ہو گئی بھول گیا توجہ نہیں فرمائی دانا بابے آدم نے کھادا تے فرمایا ربنا ظلمنا پروردگارا ظلم کر بیٹھے اس لانتی نے سمجھو فرمانی درخت کھا ابلیس نے رب دی فرمانی درخت کھاتا کھتا آکڑیا رب آدھا سجدہ کیوں نہیں کیتا ہی کہاں میں چنگا میں بنا آگی چو بڑے مٹی چو میری سائنس یہ کہتی ہے میری سائنس اور علم یہ کہتا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کرے تو نے غلطی کی الٹ حکم کیوں دیا یہ قرآن ہے نا ابلیس کہندہ خدا نو مقابلے اپنے نفس دا پجاری اور یہ میں گل پیچھے کی سی سب کا کسی دور میں مثال قائم ہو جانا اور بات ہے لیکن کسی کا طور تے اور کثرت دے طور پہ ہونا ہو مثال دے طور تے ابلیس کا نمونہ آ گیا سامنے کہ خدا سونا فرماندہ سجدہ کرو خدا پاک دے حکم شریف دے مقابلے وچ اپنے نفس اپنے نفس دے اپنے عقل دے اپنی سائنس دے جاہلانہ فیصلے نو ادے اگے چ رکھنا مقابلے میں رکھنا دے آخنا پر یہ کی ہوا وہ فرماوے تو سکتا نہیں کیتا کیوں نہیں کیتا یہ اگو یہ آخ کی کر میرا سائنس اور میرا علم یہ کہتا ہے میں اچھا ہوں سجدے کا حق اس کو ہے مجھے نہیں ہے تو مینو کہہ کے تو غلطی کی تھی ربا اللہ فرمائی یہ ہوں رب نو کہہ رہا ہے تو تلتی کی اتے حکم انج نہیں سی بنتا انج بنتا سی ٹھیک ہے یہ وہ پہلا ملعون ہے جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہش کو اپنے ارادے کو اللہ خدا بنایا خدا کے مقابلے میں اور بنا کر اوپر سے علمی سند دے رہا ہے دلیل اپنا ایک شیطانی ابلیس نے اپنا شیطانی علم اگے چ رکھا اگ چلک میر تین تو بنایا ہی گارے تو مٹی تو مینو بنایا اگ تو پھر کی توک بن گئے یہ ہوں اکل آ گئی گل سمجھا یہ نفس آ گیا نفس آیا نفس آخیا سجدہ نہیں کرنا نہیں مننا اگو علم دی دلیل پہ بنا ہے اپنے دعوے خبیس آستے اپنے خبیس عمل آستے نفس نو الہ بناؤ آستے دلیل پہ دن اب اللہ اللہ علا علم اللہ فرماندہ علم پر اس کو گمراہ کیا اور علم پر گمراہ کہ علم ہی گمراہی گمراہی ہے کہ وہ دیکھ کے گل ظاہر ہو گئی کی یہ علم وہ سمجھتا پہ علم ہے حالانکہ علم نہیں لانت ہے یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ یہ تو حقیقت تھی کہ وہ گارے سے بنا ہے مٹی سے اور یہ آگ سے بات ٹھیک ہے لیکن اس سے یہ سائنسی نتیجہ نکالنا کیا کہ سجدے کا حق اس کا بنتا ہے وہ مجھے کرے میرا نہیں بنتا یہ مطلب ہے مخلوق سے مخلوق کے حقائق سے نتیجہ ایسا نکالنا کہ دین اور اللہ کے مقابلے میں آئے یہ ابلیس سے ہوا ہے کام اللہ یہ ابلیس سے کام ہوا ہے کہ دین کے مقابلے میں اللہ دی کے مقابلے میں اپنا علم رکھنا اور انہوں سمجھنا یہ علم ہے یہی وہ ابلیس کی جہالت ہے لالت ہے جو سے ہوئی ہے سمیا یہی وہ الوحیت نفس کا فتنہ ہے جو سب سے پہلے بلیس سے ہوا لیکن ہمارے دور کے اندر آ کر اس نے تحریک تحریک علمی تحریک کا وجود لے لیا ہے توجہ نہیں فرمائی نے علمی تحریک دا وجود لے لیا ہے ایس فتنے نے مثال اول ہائے ہائے ہائے اور تو سان پتہ لگ جائے گا کہ سڈے پیو دادے دے سڈے فرق کی ساری یا تھی بزرگ بیٹھے جی سڈیا نسل سڈے بزرگ انہیں فرق کی بزرگ ہمارے یہی نظریہ رکھتے تھے کہ ہم ہم اللہ کی نافرمانی جب کرتے ہیں تو ظلم کرتے ہیں پرور دگارا معاف کر دے رب ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا پرور دگارا ظالم ہے لیکن نسل یہ سمجھتی ہے فرق ہے نسل کا اور اصل کا اصل یہ سمجھتی تھی کہ ہم ظالم ہیں گناگار ہیں نسل یہ سمجھتی ہے نہیں وہ جہل تھے علم یہ ہے کہ دین کو اپنے معاملات میں داخل کر لینا یہ جہالت ہے خدا وہی نبی رسول ان کا کیا کام بنتا ہے اگر کسی نے توجہ اگر کسی نے دین کو ماننا بھی ہے رکھنا بھی ہے تو بھائی اس کو دوسرے درجے میں رکھے پہلے میں نہیں پہلے وہ قوم پہلے وہ بات پہلے وہ معاملہ جو عقل ارادے اور نفس کے مطابق ہو پہلے اسی کو رکھو کہو حق یہی بنتا ہے ہر آدمی کا اس کو حقوق انسانیت میں شامل کرو اس کو کہتے ہیں انگلش کی زبان میں ہیومن بینگ میں نے انگلش پڑھی نہیں ہے کسی کتاب میں لکھی دیکھی ہیومن بینگ کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ انسان تو اپنے خیر اور شر اپنی نیکی بدی کے فیصلے کرنے کا تو خود مالک ہے نہ تیرے اوپر کوئی خدا ہے نہ اس کا کوئی پیغام ہے جو رسول پیغام لاتے تھے ان کو کہو پاگل ہے وہ دیوانے ہیں کیا حق بنتا ہے اگر میرا ارادہ ہے اگر میرا ارادہ ہے میں اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے نفس کو خوش کرنے کے لیے میں جنسی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں اگر ارادہ ہے معذ اللہ معاذ اللہ اللہ ان کی زبان کہہ رہا ہوں اگر ارادہ ہے کہ یہ خواہش میں اپنی بہن اپنی ماں اپنی بیٹی اپنے محرم رشتہ داروں سے پوری کروں کیوں کہ میرا نفس کہتا ہے یہ حسین زیادہ ہے تو معاذ اللہ معاذ معاذ اللہ اس لانتی تاریخ اور اس لانتی نظریے میں وہ بالکل حق شمار ہوتا ہے کیوں شمار ہوتا ہے حق ارے بھائی انسان خود اپنے ارادے کا خود مالک ہے خیر و شر جب میں نے یہ سوچا کہ میرے لیے یہ خیر ہے کیا کہ میں اس طرح اپنی جنسی خواہش پوری کروں تو اب یہی میرا حق ہے اور یہی حق ہے اب سب کا حق بنتا ہے سب کا توجہ حکومت سماج سب کا حق بنتا ہے ایسے بندے کو موقع فراہم کیا جائے ایسے بندے کی مدد کی جائے تاکہ وہ اپنی جنسی خواہش جس سے پوری کرنا چاہتا ہے وہ کرے اس کے آگے رکاوٹ مت ڈالو اور اگر کوئی آدمی چاہتا ہے میری خیر اس میں ہے کہ نماز پڑھوں میری خیر اس میں ہے کہ نماز پڑھوں بات سمجھنا ذرا تو اس کے لیے نماز کا بندوبست کر دینا اور نماز کے آگے رکاوٹ نہ بننا یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے وہ اپنی خیر و شر کا خود فیصلہ کر سکتا ہے یہ اپنے خیر و شر کا خود فیصلہ کر سکتا ہے لیکن اتنا بات ہے کیا کہ جب کوئی خواہش پوری کرنا چاہے تو ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے ٹکراؤ بس تصادم نہیں ہونا چاہیے لڑائی نہیں ہونی چاہیے ہر کوئی ٹھنڈے بڑھو ٹھنڈے بڑھ کے بہت اچھے سے گولی کا مسئلہ ہے ٹھنڈے بنو ایک دوجے نو برداشت کرو لہذا اے نمازی ہاں، ہاں، ہاں۔ اے نمازی اگر تو نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن یہ نہ سوچنا کہ برائی کوئی چیز ہے برائی کیا ہے برائی یہ ہے کہ جب تم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو تمہاری خواہش دوسرے دوسروں کی خواہشات سے ٹکر کھائے مثلاً اگر آپ شراب پینا چاہتے ہیں تو پیئے لیکن شراب پی کر گاڑی نہیں چلا سکتے توجہ فرمائی شراب پینے کے سارے بندوبست کرنا یہ تمام کا حق ہے تمام کی جیب سے تمام کے مال سے تمام کے پیسے سے تمام کی غسل سے تمام کی طاقت سے تمام کی ملی بھگت سے تمام کی امداد سے شراب پینے کے تمام ذرائع مواقع ہونے چاہیے لیکن شراب پی کر گاڑی نہیں چلا سکتا کیوں گاڑی چلائے گا تو دوسروں کو نقصان دینے کا خطرہ ہے اب یہ جرم ہے شراب پینا جرم نہیں ماں ماں بہن بیٹی کو استعمال کرنا جنسی خواہش کے لیے جرم نہیں ہاں اگر تم جبرن اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جبرن کسی کو مجبور کر کے اسلح کے اپنی خواہش پوری اب تم ظالم ہو اب تم مجرم ہو اگر رضامندی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے دوسرا اس میں مداخلت نہیں کر سکتا ہاں اگر بچ جبر آ جاوے تو ہوں کیونکہ دوسرے دوسرے نو نقصان پہنچ رہے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے بات نہیں سمجھے آپ ٹی وی سے قرآن سننا چاہتے ہیں آپ ٹی وی سے فلم دیکھنا چاہتے ہیں بات کو تو دونوں حق ہیں اگر آپ چاہتے ہیں میں قرآن دیکھوں تو قرآن کا پاسا موجود ہے اگر آپ چاہتے ہیں میں فلم دیکھوں تو فلم بھی ضروری ہے وہ ہونی چاہیے کیوں ہونی چاہیے اس وجہ سے کہ وہ بھی تو آخر کچھ لوگوں کی خواہش ہے سمجھ نہیں آئی میرے دوستوں اور ساتے مسلمانوں یا تو سادے ہیں لگتا یا آپ سادے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں جگ کدھر پہ جانا ہے ہے یا من ہیں جان کے کے کیس وٹ بیٹھے ہوں کی لگتا یار جھوٹ نہ بولیا جی بولتے نہیں جی من مچھلے والی گل کہ بھولے سادے والی گل نا نکل گیا ہوں فیصلہ کرنا ہے فیصلہ کرنا ہے سے پوچھ ملا سے اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی اقبال فرمانا مسلمان کسی مولوی تو مسئلے تیرے حل نہیں ہونے پوچھنے نہیں اپنے دل کو پوچھ اپنے اندر چھاتی مار دین تو ایسا دور کیوں ہو گئے دین کے مخالف کیوں بن گئے ہیں دین برداشت کیوں نہیں ہوتا اپنے دل تو پوچھ کسی ملا کو جواب نہ لوی وہ بے زمیر بن گئے نے تینوں نہیں دسن گے آپ تو کچھ تیرا زمیر دسے گا اصا دین تو کیوں دور ہٹ گئے دین کے کیوں خلاف چل پے ہیں اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ تکبیر سے تارے تحقیق مفتی بدلے اما چیز حضرت علامہ مولانا مفتی بدلے اما چشتی کی سہیز سنگیو کھڑی کھڑی جیسے فکیرانو آپ یہ دور میں ابتدا میں ابتدا گئے آپ شرما میرے دنیا ڈاڈی سیا خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب توجہ ہے سونے ہو بیمار آ جائے جی موضوع چھیڑ کے بیچا جی بیمار نہ ہوتا پھر تمہیں ہو لطف دلونا سی تو میں صرف گل سمجھا ہوں تو زور رکھنا پیا ذوق نے زیادہ زور نہیں رکھنا توجہ ہے وہ فرما نے وہ بےلیو کی کریے ہوں دنیا ڈاڈی بن گئی ساڈے دلدار ٹر گئے عمر بن خطاب ٹر گئے باب فرید ٹر گئے خالد بن ولید ٹر گئے اسلام نو سمجھنے والے ٹر گئے اسلام کے خیر خاں ٹر گئے اصا ہوں اکا دکا رہ گئے ہیں اور ڈاڈے ہو گئے یہ دنیا تو مارے ہو گئے سمجھ آئی کہ نہیں آئی گل نو سمجھو ادھر دیکھو الوحیت حق حق نو نونے کا یہ مانا ہے کہ یا تو میں اس کے خلاف نہ کروں اور میں سمجھوں کہ جیویں عقیدہ رکھنا ہاں کہ میرے ارادے میرے خواہش ہر شاید مالک لہذا میں آپ کو پیچھے چلا میں نفس کی مخالفت کراگا حق کی موفقت درجے دے لوگ توجہ عقیدہ ہر مسلمان کا یہ ہوتا ہے لیکن پھر اگر عمل بھی ایویں کر جاوے تو ولی بن جاتا ہے اور اگر عمل یہ نہ کر سکے تو پھر گناہگار مومن بن جاتا ہے لیکن اگر ان نظریہ ہی الٹ جاوے کہ اس کا میرے ارادے میری زندگی میری زندگی دے کسے بھی کام فیصلہ ہوتا نہیں میرا اپنا ہی چلنا ہے خیر شر میرے اپنے نے انہیں نہیں بنا رہے بدی رب دسے مسلمان بنتا جی عقیدہ رکھے رب دسنی میں جی سمجھے کہ میں خود دسنی تو پھر پھر خود اے نفس نو خدا بنا ہے جی یہ سمجھے کہ رب دسنا ہے نبی رسول آئے اسے واسطے میں اور کال بھی آئے یہ مطلب ہے اکل انسانی وہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ اللہ کیڑے کام چ راضی ہے کیڑے چ نہیں کیڑی خیر کیڑے شر کی نیکی کی بدی کی اچھائی کی برائی وہ میں خود فیصلہ کرا کل نہیں کر سکتا جیڑا یہ آخ میرا فیصلہ آپ عقل ہی کرے گا وہ کافر بن جاتا ہے جیڑا آخ رب ہی کرے گا وہ مومن بن جاتا ہے جیڑا آخ جی فیصلہ ہی ہے نا میں چلنا بھی اسے چلنے پورا جس میں پورا اتر جاتا ہے اس بلی بن جاتا نفس نو فنا کر کے رب سونے کی بلی بن رہا ہے یہ تو الٹ کام ہو گیا یہ تو الٹ کام ہو گیا ایک بلی فنا ہوئے ایک بندہ فنا ہوئے رب ایک الٹ ہو گیا کی رابا فنا ہو میرے رابا فنا ہو جی چاہنا تھی کیا کر جی میں چاہ تو آخ کر بالکل ٹھیک میں تین آخا تیرو کیوں چڑ دے گا آخری تو آخ گلتی ہوگی رحم کی فرق ہے مسلمانوں میرے کو گئی وہ جڑی شروع سمجھائی سنائی سی کہ جدو خدا نے نفس نو بنایا تو میں کون آگو کہ تو پھر قلم نہیں ہوتا پھر لعنت قلم اس لیے آتا ہے جس لیے ہاں۔ جس لیے آخ لج پالا جو آخ گا وہی دسو اے مسلمانوں یہ دسو ایک بچہ ایک بچہ پہلا بچہ پلیٹھی دا بچہ رب کو آخری عمر چ منگیا ہوئے آخری عمر چ ملے پھر بیوی ہوئے ان ایک ایسی جگہ تے جا چڈنا پان کوئی سبزا سبزہ رہا پانی بھی نہ لبے پانی بھی نہ لبے دسو کیا اقل یہ کہہ سکتی ہے کہ ان کرنا ٹھیک ہے اگر میں آ کے گی سب جا کے کسی سوسائٹی چھڈے نہ کسی سوسائٹی میں بٹھا انہیں حکم اے ابراہیم خلیل جا اے بچہ خود پی اپنی بیوی اس وادی بچ چڈیا جس وادی پانی نہیں لبا میں تو فرشتیاں وانگو میری گل تو چلنا ہے کہ نہیں مت فرق آ جائے حق کی موش کا تجربہ فرق آ جائے آپ ٹر پہ گھر والی کا ہوں آپ دس دل میں کی گزریا ہونا ہے جنو آخری عمر پتر لبا ہوئے موت والی ہلاکت والی تھان دے میاں چڈ کے جا رہا ہے صرف پھر نہیں آخیا لا میں وادی میں وادی بے آب گیا وادی سری وادی جتنے کوئی شہ نہیں میں اتنے چڈ چلیا بس تین ارد کرنا میں کچھ نہیں کہنا بی دسو سی اچھا ایک تھی آخیا جس نے پچھا نہیں نہ ویکیا بی سمجھ گئی آسرا ایڈی تابے داری ایڈی پابندی یہ صرف وہی کر سکتا ہے جی اپنی گل ہوتی تو یہ کلیجے نو ہاتھ پینا سی یہ کدی نہیں سی چڈنا یہ ہوں آپ تے نہیں یہ رب دے اتنے رہ گیا ہے بی بی جی کہ اللہ نے بھی فرمایا آپ نے پیشہ نہیں ویکھیا بخاری دی آپ نے سر مبارک ہلایا فرمایا نہ ہم نام ہاں انہیں آخیا آپ فرما دیا اچھا جی انہیں آخیا تو تھی راضی ہے تو میں بھی نک تک راضی ہوں اکل کو تنقید سے فرصت نہیں اکل کو تنقید سے فرصت نہیں امال کی بنیاد رکھ میں اشکا لیا اکل نے اکل آخنا سی کی کرنا ہے کسی سوسائٹی بہا عشق کہ اپنے پتر نو تیلی لا دیا گا وہ آخری چھری آخری چلاد لبی وہ بھی پتر لبا وہ بھی بیٹا لبیا جو جمیا ہے وہ جزمایا موت نے منہ پایا ہے جی جوان ہو گیا ہے تو پھر آئے نے پھر آخر ہے پترا میرو ہویا ہے پتر چھڑی پھیر تیرا کی خیال ہے بیوی بیوی اونج اونج سی سی سی سی سی مسلمان مومن نفس نفس دی پجاری نہیں نہیں نو خدا والی رب نو رب منہ والی سی پتر بھی ربے دار بیوی بھی ربے دار بیوی آخری ہے میں راضی ہوں پتر آخر اچھا اندازہ لا لیا لگتا ہے وہ نہیں آخیا ہے پابند وہ ہی نہ تو گھر وہنا ہے نہ کوئی تو وطن وہنا ہے نہ برادری ویکنا ہے ہر کسی نو سیدا ہو جانا ہے تو نے اپنی برادری کے بت خانے چ بن جانا ہے جا توڑنا ہے نہ تینو اپنا خیال جہدے پیچھے ہر شہ کھلائی گئی نا آپ نو بھی کھلائی جائی وہ رب ہی ہے پھر مطلب ہے انہیں آخیا جی انہیں آخیا تو میں راضی ہوں جا حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب توجہ ہے سونے اگر نہیں سواد آیا گلا سمجھ نہیں آئی تو پیسے واپس توجہ ہے ایک سناوا بغیر پیسے دو میں کمالی خطاب کر رہا سا میں کہا میرے چھوٹے جلسے جن تھی بیٹھے جی نا میں ان جلسے کی تقریر کرتا پہلو کرتا سا ایک ایک نو لب کے کرتا سا پیغام دینا سی پورا ہو گیا ہوں تو صرف سنگیا نو جوڑن واسطے رکھ بولنے لوڑ کوئی سنگیا نو جوڑن واسطے چلو یہاں کا رنج رنج ورنہ لوڑ کوئی نہیں قسم خدا کی گل کہنا اور میں آخیا میرے نہ چھوٹے جلسے سدیا کرو سکتا میرے سننے والے انہوں نے سد لیا کرو ایک ایک جٹ جا جا جا چودھری بندہ اٹھ منا ایڈی انہیں کٹی کٹ کے آدھا ساڈے والا مول بھی ہزار تو گھٹ لیک پیلے آس مکالا مالی چی اللہ اکبر کبیرہ توجہ ہے بے تما لوگ بے تما بے لالچ لوگ اللہ کے آسرے رہنا مسلمان ایمان نال اصل مسلمانوں لیکا لائی پھرنے مسلمانی نو لیکا لائی پہ ورنہ کی تک بڑھتا ہے ایسا بڑی نبیا کے وارس ہے بڑی نبیا کے وارس دس ہوئے کیا وہ رسول نہیں کیا وہ نبی نہیں کیا وہ شجرا امبیا کا شجرا امبیا کا وہ اصل اور تنا نہیں جس کو حضرت ابراہیم خلیل کہتے ہیں بچہ بچہ تے بیوی بچہ تے بیوی وہ یہو جی ہلاکت موت منہ اچما کے ٹر جائے ایک حکم سی نا گل تو صرف حکم دی نا ہوں جی بیبی نو فکر ہوئیے پانی کا کی بنے گا بجی یہی بجی یہی پہاڑی نے چڑھ اوتے چڑھ ہو سکیا ہوں ویکھی نہیں سی تھی میرے آسرے دس یہ بھی میرے آسرے والی ہے انہیں میرا نام سنیا تو آدھی میں راضی ہو گئی ہے جہازی جی تو مرضی کرنا میرے اللہ ہی کافی جا تو جا چڑھ کے جا میرے میرے اللہ ہی کافی ہے تو ہوں ویخ میںبھالنا جی ارشا فرشا نو سنبھالنا تو ایک تیری بیوی بچے میرے کو نہیں سنبھال پانی لبھی نہیں پھر پانی حدیث بخاری چاہے بچے دی جان ہوٹا دے آن لگ پی جس لئے بچہ ہے ترفیہ نا اس لئے بیبی بی دے کلیجے نو ہاتھ دیا کلیجے نو ہاتھ پیا پھر چڑھیے کسے پاسو آواز آوے کسے بندے دی کبھائی نار جیسے لئے بی بی درد نال بھر گئی ہے اور امتحان سارے پورے ہو گئے ایسا کیا آیا جبریل امین جبریل امین ظاہر ہو گئے بی بی فرمان دیے وہ تو کون تیرے کو خیر دی امید ہو سکتی ہے کوئی برا تو نہیں فکر پہ گئی فکر مت کوئی بھڑا لگے ٹھیک ہے پتر مرد ہے مر جائے نہ لگا وہ تو کون ہے انہیں آخیا میں اللہ کا فرشتہ وا ہاں، جبریل آ ویخ ڈی ماری پانی نکلیا وہ جلا توجہ کار کرا ادھر ویخ کی راز سی کہ اس چشمے نو قیامت تک واسطے خوب بنا کے شفا رکھ کے ہر کسی نو آخنا اتو رج کے پی راج صرف ایسا ہے کہ دیکھو میری موافقت کر کے نفس دی مخالفت کر کے اپنے بیوی بچے نو ہلاکت دے موت دے منہ چڈ کے جان آنا چڈ کے جان آنا چڑ کے جان آنا انہیں دسیا ہے وہ ویکو نے سی رب دسیا ہے کہ وہ چڑ کے جان آنا جی چڈ گیا ہے تے میری مفادی اخیر ویکھو کہ میں وہ پانی کے کچرے نرستے سننے پیروں نے سد کے قیامت تک خواہ ایسا چلایا خالی پانی بھی نہیں بیماریاں نے جدو یہ حضرت ابراہیم آگو او دی موافقت تے نفس دی مخالفت دی اخیر کر دے نے پھر پروردگار آخر ہے اور لگ گیا ہے ابراہیم آگو کامیاب ہو گیا ہے پار ہو گیا ہے اور ان کریں گے اور آرف کھڑی تیرے دربار دے نال جے نلکا نکلے گا تے نلکے تو ہی شفا لب جانی آئی شاید لوگی دوائیاں تو نہیں لے سکن گے اصا تیرے پانی نال ہی دے سکا نہ سمجھنا کہ اللہ نے وہ خصوص خاص صرف ابراہیم کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے امبیا امبیا کو کو بنایا بنایا انہوں نے جو کچھ کرائے نے وہ اپنے مخلوق دوسرے واسطے مثال اور نمونے کے طور پر انہوں نے نمونہ قائم کیتا ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ دیکھو موافقت حق اور مخالفت نفس کا نتیجہ کیا ہے بولتے نہیں جی لیکن ایک طرف مخالفت مخالفت حق اور موافقت نفس نفسا مظہر آ گیا ظہور اس لیا کہ بھائی دونوں ہونے چاہیے قرآن بھی ہو ٹی وی میں قرآن فلم بھی ہو اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنی خواہش پوری کرے یہ اس کے لیے خیر ہے اور اگر کوئی وہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنی خواہش پوری کرے وہ اس کی خیر ہے لہذا تمہارا سب کا حق یہ بنتا ہے حق یہ بنتا ہے کہ تمام مدد کرو تعاون کرو تمام ایک دوسرے کی خواہشات پوری کرنے میں مدد کرو جی اسی وجہ سے ٹی وی کا جو مال چلتا ہے نا جس کو جس کو نفس الوحیت نفس کے قائل لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں اور خوش ہو کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آزادی ہے وہ سارا ساڈے تعاون نال چلتا ہے جی، اچھا۔ اگر آخو نا جمعے کا ٹائم گل سمجھو اگر کہو جمعے کے وقت کی بات تو وہ تو میں جانتا ہوں اپنے وقت کی بات ہاں، ہاں۔ وہ میں نہیں جانتا ہاں، تمہارے وقت کو نہیں جانتا میں جمعے کے جمعے کا وقت ہو گیا تو مجھے معلوم ہے کتنے بجے تک جمعے کا وقت رہتا اپنے وقت کی بات کریں میں آپ کے دل کے وقت کو نہیں جانتا ساتھ میں یاد رکھیں کہ میں یہاں جمعہ پڑھانے کے لیے نہیں آیا میں تو وہاں جمعہ نہیں پڑھاتا یا کیسے پڑھاتا مجھے تو بلایا گیا ہے بیان کے لیے کچھ بتانے کے لیے جو ہے اب سنو بیٹا بیٹا بیٹھ جاؤ بات سمجھنا اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ میں وہ مولوی ہوں کہ جو آپ کے گاٹے پڑ گیا ہاں۔ نہ اگر آپ مجھ سے ایک ایک گنا بے پرواہ بنیں گے میں دس گنا پرواہ بے پرواہ بن جاؤں میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ نہ میں آپ کی جیب کی طرف دیکھنے والا ہوں میں کچھ نہیں میں صرف اللہ رسول کو دیکھ کر اللہ رسول کی حق بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور اگر میرا بیان آپ پر بھاری اور شکیل ہو رہا ہے اور دل پر بوجھ ڈال رہا ہے تو وہ بھی آپ بتا دیں میں معذرت کر لوں کہتے ہیں ہم سننا چاہتے ہیں لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ جو نہیں سننا چاہتے وہ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ ان کے لیے اسپیکر بند کر دوں جی۔ میں بات کو آخر تک پہنچا چکا ہوں میرے خیال میں بولنے کی حاجت تو نہیں تھی میں بالکل آخر میں پہنچ چکا ہوں ہاں کاش کے ہم اگر اتنا وسیع ظرف اور دلیر اور چری ہو جاتے اگر اگر کوئی سیاسی جلسہ ہوتا اور اس میں کوئی وزیر آ رہا ہوتا اور وہ بے ٹائم آتا جی، جی۔ چار گھنٹے لیٹ آتا چار گھنٹے کے بعد پھر اس نے دو گھنٹے سنانا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہونا ہے تو ہم اس وقت کھڑے ہو جاتے کہ سر آپ کے بولنے کا اس وقت ختم وقت ختم ہو چکا ہے کیونکہ چار گھنٹے آپ لیٹ آئے ہیں اور ہمارا وقت بہت قیمتی ہے لہٰذا خبردار آگے آپ خطاب نہیں کر سکتے مہربانی اگر ہم اتنا دلیر ہو جاتے تو پتہ نہیں انقلاب آ جاتا لیکن کریے کہ خواجہ غلام فرید فرماؤں میں خاطر ہر ایک رانی خان خان سندھ ہے مشہور گل ہے کہ میں مسکین خاطر ہر ایک رانی خان ہے کاش کے رانی خان بنتے تگڑیا گل سمجھ میں میں اج کل ایمان نال مطلب بالکل ہاتھ بن کے تقریر کرنا میں نہ جی اگر راضی ہو تو میں سنا دینا جی ناراض ہو تو میں بند کر دینا وجہ یہ ہے کہ ڈر اس واسطے لگتا ہے کہ مسلمان جڑے نے وہ اج کل اسلام چٹے پکے ہو گئے نے اور ایڈی محبت پکی ہو گئی ہے کہ جی جی اسلام دیا گلا سنن اوے اوے سڑنا شروع کر اسلام مسلمان کسی کا دل توڑنے نہیں آیا میں دل جوڑنے آیا لیکن اگر کوئی دل خود بخود ٹوٹے تو اس کو میں جوڑنے بھی نہیں آیا اگر ان شاء اللہ عزیز میری بات دل توڑنے والی نہیں ہوگی درد دے مندن محمد دیون شبراہ حالو فضل احمد چشتی صاحب جی دیکھو میرے بھائی گل میں کر رہا سا کہ برائی بھی چلے تو نیکوں کے تعاون سے کیسی عجیب یار یہ بھی ہم نے ماحول دیکھنا تھا کہ چلانا برائی اور مدد تعاون نیکوں کا جیب میری میں چاہتا ہوں کہ بدکاری بدکاری پر میرا مال خرچ نہ ہو میں یہ چاہتا ہوں بدکاری پر برائی پر بے حیائی پر بغیرتی پر زنا پر ظلم پر نجائز پر زیادتی میرا مال خرچ نہ ہو میں مسلمان ہوں یار لا اللہ فرماتا ہے گناہ اور ظلم زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو پہلا یہ سی کہ نیکی تو مدد ہوتی سی لیکن میری جیب چ مدد ہوئے برائی تے کیسی عجیب گل ہے کہ اگر اگر ٹی وی پر برائی آ رہی ہے تو اس برائی پر جتنا سرمایہ خرچ ہو رہا ہے بجٹ بجٹ ہے سارا کچھ ہے دولت ہے سرمایہ ہے باقاعدہ میرے جس خزانے سے جا رہا ہے اس خزانے میں میرا حصہ بھی جا رہا ہے تمہارا بھی جا رہا ہے ایمان سے بتانا کہ اس اس مال سے کہ جو ایک نیک بندے اور برائی کے مخالف بندے کی جیب سے نکل رہا ہے اس مال کے ذریعے بدکاری ترقی پائے اور بدکاری کو امداد حاصل ہو بر بدکاری کو ترویج حاصل ہو ایمان سے بتانا یہ کیسے عجیب دور میں جی رہے ہیں لیکن یہ وہی بات ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں نماز پڑھیں لیکن ہم یہ بھی ساتھ نظریہ رکھتے ہیں کہ جس طرح نماز پڑھنا ہمارا حق ہے اسی طرح فلموں سے اپنے دل کو لذت بخشنا نفس خوش کرنا یہ دوسروں کا بھی حق ہے تو میں اپنا حق اگر پورا کر رہا ہوں تو دوسروں کا حق تو نہ ماروں لہذا میری جیب سے ادھر بھی پیسہ جانا چاہیے تاکہ رہ راجا بھی راضی رہے میں بھی خوش وہ بھی خوش رحمان بھی راضی شیطان بھی خوش یہ وہ فتنہ ہے الوحیت نفس کا یہ یورپ سے چلا ہے ایک موضوع اس اتنا کتاباں پروفیسر ڈاکٹر دیا بازار خریدیا اینیا کتاباں آ گئی ہیں کہ یورپ کی طرف سے یہ فتنہ اٹھا ہے کہ انسان کا مقابلہ ہے خدا انسان خود خدا کیا مطلب وہ اپنے ارادے اپنے خیر و شر سب کا فیصلہ خود کرے گا خدا کوئی نہیں دین کوئی نہیں رسول کوئی نہیں اور سب برابر ہیں سب برابر ہیں لہذا آزادی مساوات اور ترقی ان کو ان کو اقدار سمجھ کر قومی تو تمام کا حق بنتا ہے کہ وہ ان پر قربانی دے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے کام کرنے کے لیے وہ اپنی ایری چوٹی کا دوڑ لگائے باہمی تعاون کرے ایک دوسرے کی مدد کرے دلال چلو آزادی کا دے تو اللہ رسول تو دین تو حق آزاد رہے ہر بندے کا حق بنتا ہے وہ اپنا فیصلہ خیر شر کا خود کرے بندہ آزاد ہونا چاہیے بس مساوات کیا ہے برابری برابری یہ ہے کہ نبی رسول سارے برابر لہذا اگر کوئی رسول کی توہین کرے تو قتل کیوں کیا جائے جب عام کی توہین کا تو موجود قتل نہیں تو رسول کی توہین کیوں قتل کا سبب ہو یورپ والے یہ کہتے ہیں اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جو شخص کسی غصے میں آ کر جذبات میں آ کر اگر کسی گستاخ رسول کو قتل کرتا ہے تو یہ مجرم ہے جو مجرم ہے اس نے تو ظلم کیا انسان کو مار دیا اس کی خواہش تھی اس نے پوری کر دی تو ٹھیک ہے گستاخی کیا تو ٹھیک کیا اس نے اور آگے ترقی ترقی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا حاصل کرنا کمانا جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں ہونی چاہیے اور پھر زیادہ سے زیادہ دنیا کما کر عیاشی پر لگانا اس کے اندر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے یہ ترقی یہ برابری مساوات وہ آزادی یہ تین رکن ہے جمہوریت کی یہ جمہوریت انہی تین ستونوں پر رہتی ہے اور یہ جمہوریت تین ستون اس وجہ سے لائی ہے کہ الوحیت نفس کے قائل لوگ یورپ میں پیدا ہوئے انہوں نے کہا یہ حضرت عیسیٰ کی ہدایت ہے یہ محمد کی ہدایت ہے یہ فلانی کیا ہے سب چھوڑو ہم خود سائنسدان ہیں عقل والے ہیں ہمارے عقل نے فیصلہ کیا انسان خود خدا ہے بس پیدا کرنے والا کوئی ہوگا ہوگا لیکن یہ کوئی کہو کہ پابند کرنے والا بھی ہمیں ہے اور نہیں ہے اللہ نے قرآن مجید کے اندر ان ظالموں کی پہلے نشان نہیں فرما دی ان کی تفسیر اور ان کا ظہور اگرچہ زمانہ اس حالت میں نہیں تھا لیکن اب ظاہر ہوا اللہ نے بتا دیا کہ ایسے بھی ظالم ہیں جو اپنے آپ کو خدا بناتے ہیں توجہ جو ہے بس اتنا ہی کہنا چاہتا تھا اگر موضوع سمجھ نہیں آیا تو پھر تو میں مجرم ہوں اور اگر سمجھ آ گیا ہے تو پھر نام ماننے پر میں مجرم نہیں ہوں وہ نام اذان جمعہ شریف کی پہلی ہو چکی ہے دوسری پڑھنا مولانا محمد نواز نقش بندی صاحب پڑھاندے نہیں جمعہ شریف یا شاہ صاحب ہاں؟ اچھا بسم اللہ بسم اللہ جی شاہ صاحب پڑھان کے بسم ہٹاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر Thank you.